أعوذ بالله من الشيطان لئين رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحسين عماه الادون ولا يعده حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد ولا يناله غوص الفتن <clears throat> الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وباتد بالسخور ميدان عرضه اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال وكمال التوحيد هو الإخلاص الإخلاص له له نفي الصفات الصفات عنه لشهادة كل كل صفة أنها غير غير الموصوف وشهادة موصوف أنه فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار أشار إليه ومن إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين علا المسدد المبیا بشیرو المصطفى المز محمود الحمد ابل المحمد واہل طیبین الطاہرین الماسومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے سلوات مزاج علی پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں سلوات بلند آواز سے پڑھیں سارے سلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا عالم محمد ذہنی طور پر بلند ہو جائے گزارش یہ ہے کہ میرا مولا جانتا ہے آج میری طبیعت اور صحت قطن اس قابل نہیں تھی کہ میں حاضری دے سکوں مگر اتنا محترم آزادار ہے بھائی تصد حسین اور کاکے شاہ جی ان کے حکم کی تعمیل میں مجھے حاضر ہونا پڑا تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں یقین ہے کہ یہاں موسا اور عیسیٰ کو بھی شفا ملتی ہے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ بولتے آؤ گے بھائی آشق حسین بی اے کے ساتھ تو چھ اور کمانڈوز تھے نا اور وہ آدھی دنیا گھوم کے بھی آئے تھے خیر سے پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے ناروے سویڈن اور پتہ نہیں انکرا اور ٹرکی پتہ نہیں کہاں کہاں لفظ وہ کہہ رہے تھے میں کہیں گھوم کے نہیں آیا میں لاہور سے آیا ہوں ابھی آیا ہوں پہلا لفظ ہے میرا آج کی گفتگو کا اگر پسند آ جائے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے اور چاہے مجھے ایک گھنٹہ بھی پڑھنا پڑے مجلس میں اس وقت چھوڑوں گا جس وقت میری طبیعت پوری طرح مودت آل محمد میں مست ہو کے اس کی تار مکمل جڑے گی اللہ لفظ میرا کہ کائنات میں دو ہستیاں سمجھ میں نہیں آتی ایک اللہ ایک حسین اللہ خالق ہے حسین مخلوق ہے اللہ رازق ہے حسین مرزوق ہے حسین عبد ہے اللہ معبود ہے حسین ساجد ہے اللہ مسجود ہے مگر دونوں سمجھ میں نہیں آتے خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ جیسا کوئی نہیں خالق ہونے کی حیثیت میں دس بارہ سال مجھے ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے کہیں بھی ہوں یہاں ضرور حاضر ہوتا ہوں سارے مزاج جانتے ہو میرے لفظوں کو جانتے ہو طبیعت جانتے ہو اللہ ہونے کی حیثیت میں خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ کی مثال کوئی نہیں خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ جیسا کوئی نہیں خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ کی تمثیل کوئی نہیں خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ کا ثانی کوئی نہیں لیکن مجھے اللہ کی قسم مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین جیسا کوئی نہیں مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین کا ثانی کوئی نہیں مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین جیسا کوئی نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی سارے گن لو ان میں حسین کوئی نہیں بات کر گیا بعد میں اپنے مزاج بھی گیا ایک لاکھ مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین کا کوئی ثانی نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جن لو سارے آدم ہے شیس ہے شیان ہے محلس ہے مہوک ہے امیشہ ہے یافس ہے برا ہے دفینہ ہے عمران ہے ابراہیم ہے اسماعیل ہے اسحاق ہے یعقوب ہے یوسف ہے سبریہ ہے شعیب ہے موسا ہے داؤد ہے سلمان ہے عیسیٰ ہے محمد ہے سارے نبی گن جاؤ ان میں حسین کوئی نہیں چلو وہ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہو گئے ان میں حسین کوئی نہیں اب چودہ معصوم گن لو محمد سے لے کے مہدی تک چار محمد ہیں میں کہاں جاؤں چار محمد پہلا محمد خود دوسرا محمد باقر تیسرا محمد تقی چوتھا محمد مہدی چوتھا محمد مہدی چار علی ہیں پہلا علی خود دوسرا علی زین العابدین تیسرا علی نقی چوتھا علی رضا چار علی ہیں حسن دو ہیں ایک حسن خود دوسرا حسن عسکری لیکن چودہ میں حسین ایک ہے نہ نبیوں میں کوئی حسین سلامت رہو نہ نبیوں میں کوئی حسین نہ چودہ میں کوئی حسین جیسے اللہ خالق ہونے میں ایک مخلوق میں حسین ایک پھر اللہ بھی بے نیاز اللہ بھی بے نیاز آنا صاحب حسین بھی بے نیاز اللہ چاہے تو کنکر کو دوڑ کر دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں حسین چاہے تو آسی کو ہور کر دے جاگتے ہو جاگتے ہو اللہ بھی بے نیاز حسین بھی بے نیاز اللہ بھی اگر کنکر کو دور کر دے اس سے کوئی نہیں پوچھتا حسین بھی بہت بڑے مجرم کو کر دے اسے بھی کوئی نہیں پوچھتا اللہ کا بھی ایک دشمن حسین کا بھی ایک دشمن اللہ کا بھی ایک دشمن ابلیس حسین کا بھی ایک دشمن جدید ذرا ذرا میرے ساتھ اللہ کا بھی ایک دشمن اللہ کا بھی ایک دشمن ابلیس حسین کا بھی ایک دشمن یزید لیکن فرق ہے قیامت تک فرق رہے گا پہلے دن سے اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا کام بھی ایک رہا اللہ کے دشمن کا نام بھی ابلیس کام بھی بھٹکانا بہکانا اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا کام بھی ایک رہا اللہ کے دشمن کا اب دیکھتا ہوں کون کون جاگ رہا ہے اللہ کے دشمن کا نام بھی ایک رہا کام بھی ایک رہا نام بھی پلیز کام بھی بھٹکانا بہکانا لیکن حسین تیرے کیا کہنے ہر دور میں حسین کا دشمن نام بھی بدلتا رہا کام بھی بدلتا رہا جانتے ہو جانتے ہو میرے ساتھ ہر دور میں حسین کا دشمن نام بھی بدلتا رہا کام بھی بدلتا رہا یہ حسین کا روپ ہے یہ حسین کی حیبت ہے کہ چودہ سو سال پہلے حسین کے دشمن کا نام یزید باپ کا نام معاویہ حسین کے دشمن کا نام شمر باپ کا نام زل جوشن حسین کا دشمن کا نام عبید اللہ باپ کا نام زیاد حسین کا دشمن کا نام ہرملا باپ کا نام کاہل چودہ سو سال میں اتنی ضربیں لگائی حسینیت نے اور حسین نے کہ چودہ سو سال بعد حسین کا دشمن اپنا نام لکھتا ہے ولدیت نامعلوم ہے بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے ہو سارے سارے مل کے میں تھکا ہوا نارا نہیں سو دس سو سال بعد حسین کا دشمن شیا سنی میرے بھائی اپنا نام لکھتا ہے بلدیت نہ معلوم یہ حسین کا روب ہے حسین کی حیبت ہے حسین اور اسلام اکٹھے پیدا ہوا ہے ہے میرے بھائی نے تھوڑا سا ذکر حسین فضائل کے انداز میں سنا حسین اور اسلام اکٹھے پیدا ہوئے ہم ہیں حسین اور اسلام ہم ہیں ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے اگر جاگ رہے ہو اسلام اور حسین ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے ایک ہی جگہ پلے بھرے اسلام رسول کے سینے میں پل رہا تھا حسین رسول کے سینے پر پل رہا تھا جاگو یار جاگو رسول کے سینے پر پل رہا تھا شام ہوتی بطول کا دسترخوان بچتا جس اسلام پہ بہت ناز ہے میرے حسین کی ماں کے دسترخوان کا ادنا سنم خار ہے وہ اسلام شام ہوتی رات ہوتی حسین اور اسلام اکٹھے سو جاتے ایک دن حسین نے کہا اسلام سو جا اسلام کہتا ہے حسین یہ چادر مجھے دے حسین کہتا ہے چادر میری ماں کی ہے اسلام کہتا ہے میں اسلام ہوں حسین کہتا ہے میں حسین ہوں اسلام کہتا ہے آدم سے محمد تک میرے محتاج حسین کہتا ہے آدم سے محمد تک اور محمد سے توج تک میرے مقروض تک گئے ہو کون وزن کرے گا اسلام کہتا ہے تیرا نانا حسین کہتا ہے منظور صبح ہوگی نانا کی مسجد میں چلیں گے اسلام سو گیا حسین جاگتا رہا حسین سو گیا اسلام جاگتا رہا صبح ہوئی مسجد میں اذان ہوئی حسین نے اسلام کو جگایا یہ لفظ کل سمجھ لینا پرسوں سمجھ لینا جب سمجھ میں آ جائے مجھے دعا دینا صبح ہوئی حسین نے حسین نے اسلام کو جگایا جہاں مسجد میں اسلام چلا گیا حسین پہنچا اسلام نے استقبال کیا میرا نانا کیا کر رہا ہے قیام میں ہے صبح کی نماز کے حسین کہتا ہے الحمدللہ اب کیا کر رہا ہے رقو میں ہے حسین کہتا ہے سبحان رب العظیم اب سجدے میں ہے ادھر اسلام نے کہا سجدے میں ہے حسین کا واسطہ دیکھنا میری طرف اسلام نے کہا سجدے میں ہے حسین نے کہا صحیح وقت پہ آیا ہوں دوڑ کے حسین آیا اپنی حقیقی مسنت رسول کی پشت پہ حسین سوار ہوا اپنی انگلیوں سے ولائل کی زلفوں کو چھیڑنے لگا رسول نے ایک دفعہ پڑھا سبحان رب جلالہ باب حمدے ہی سارے شیعہ سنی جانتے ہیں واجب نماز کے بعد سجدے میں ایک مرتبہ سبحان رب جالا بابے کہنا واجب دو دفعہ پڑھنا سنت تین دفعہ پڑھنا مستحب رسول نے پہلی دفعہ پڑھا توجہ سبحان رب اللہ باب حمدی خیال آیا کوئی بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے دوسری دفعہ پڑھا سبحان رب اللہ باب حمدی خوشبو آئی حسین ہے تیسری دفعہ پڑا سبحان رب اللہ بابئی یقین آیا حسین ہے چوتھی دفعہ پڑا سبحان رب علامہ بابے ہم دے چپ رہا رسول زیادہ سے زیادہ واجب نماز کے واجب سجدے میں سات مرتبہ کی اجازت تھی جب چھ دفعہ پڑھ چکا تمہیں حسین کا واسطہ توجہ اب رسالت نے نبوت نے نبوت نے رسالت نے حسین کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کی سر اٹھانے کا ارادہ کیا یا اللہ کی آواز ہے جبریل جلدی جا حسین ہے یوسف نہیں جلدی جا حسین ہے یوسف نہیں جبریل نازل ہوا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے نماز بھی میری حسین بھی میرا اسلام بھی میرا تو بھی میرا جب تک حسین مرضی سے نہ اترے سجدہ طویل ہوتا گیا شیعہ سنی بھائی سجدہ طویل ہوتا گیا صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا سامنے حسین پھر سجدے میں پھر سر اٹھایا سامنے حسین اللہ کرے لفظ سمجھ میں آ جائے نماز اللہ کی

شاہ بیٹھے رہے حسین عبادت یہ معجزہ ہے حسین کا خاجات ملیدر صاحب کہ اتنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود حسین نے مہربانی کی ستر دفعہ رسول نے پڑھا اسلام کہتا ہے تو بڑا حسین مردی سے اترا ماں کے حجرے میں آیا اما وہ جو اسلام ہے نا ہمارے گھر میں پل رہا ہے آئے آئے وہ کہتا تھا میں بڑا آج میں گیا ہوں نانا نے ستر دفعہ سبحان رب جلالہ پڑھا ماں کہتی ہے حسین تیرے نانا کا مزاج بڑا نفیس ہے اتنا تکلیف نہ دیا کر چار قدم دور ہٹ گیا حسین آواز تیرے مقدس دودھ کی قسم بابا علی کے شریف خون کی قسم اپنی طرف سے نہیں گیا میں حسین بن کے گیا ہوں دو لفظ پڑھتا ہوں بس مجھے اشارہ ہو گیا بھائی کا میں حسین بن کے گیا تھا نانا نے ستر دفعہ پڑھا صبح رب جلالہ بابا ہم دے اگر وقت پڑ گیا اسلام پر ستر کے بدلے میں بہتر نہ دوں حسین نہ کہنا اور دوسری بات بھی سن لے اما نانا نے خود سجدے میں سر رکھا اپنی مرضی سے اٹھایا میں سجدے میں سر رکھوں گا کوئی اور اٹھائے تو اٹھائے شاباش شاباش یہ ہے موجودہ میرے آقا حسین کا مولا زندگی دراز کرے میرے شیعہ لیڈروں کی آل محمد ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے لاز پھر کہتا ہوں کہ بلا خواجہ صاحب اجازت سرکار اجازت دو لاچ پڑھتا ہوں حسین کہتا ہے میں اب سر رکھوں گا کوئی اور اٹھائے تو اٹھائے میں نہیں اٹھاؤں گا گزرتا گیا وقت حسین مدینے میں بیٹھا نانا کی مسجد میں شام سے ایک آواز آئی مشکل کشا کے بیٹے میری مدد کر حسین نے پہچانی آواز اسلام کی ہے میرے بچپن کے دوست کی اسلام کیا ہوا مجھے ملوکیت نے ڈس لیا حسین گھر آیا بی بی زینب سے کہتا ہے میرے بچپن کا دوست اسلام بیمار ہو گیا اس کا علاج کرنا ہے بی کہتی ہے میں ساتھ چلوں گی حسین کہتا ہے کیوں بی کہتی ہے تو علاج کرنا ہو سکتا ہے اسلام زخمی ہو میری چادر ساتھ ہوگی پٹیاں میں باندھوں گی شاباش شاباش شاباش شاباش دو یا چار لفظ آ گیا حسین کربلا میں دو محرم کو اسلام کی تشخیص شروع کی سات محرم کو نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا خیال نہ پانی پیا نہ کچھ کھایا نو کی شام کو حسین کہتا ہے زینب بہن مرض کی تشخیص ہو گئی اب سارے لاہور کی نمائندہ شخصیتیں موجود ہیں بی بی زینب کہتی ہے کیا ہے اسلام کو آواز خون کی ضرورت ہے لفظ میں آج پڑھ جاؤں گا اگلے سال تک یاد رکھنا آواز خون کی ضرورت ہے خیمے میں سب کو جمع کیا سب کو جمع کر کے سب کو جمع کر کے خیر صاحب آپ کے لیے اور آپ کے لیے سرکار آپ کے لیے جس جس کا خون کا گروپ اسلام کے خون سے ملتا تھا جس جس کے خون کا گروپ اسلام کے خون سے ملتا تھا انہیں بٹھا لیا باقی سے کہا چلے جاؤ اجازت ہے صبح ہوئی ایک ایک شہید بھیجتا رہا اسلام کو خون ملتا رہا خالی لاشیں اٹھاتا رہا اکبر کی لاش مشکل ترین لاش نوجوانوں چپ کر کے نہ بیٹھا کرو اکبر کی لاش مشکل ترین لاش اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی لکھتے ہیں اکبر وہ جوان ہے جس کی لاش پہ آتے ہوئے حسین جیسا صابر تین دفعہ راستہ بھول گیا مجھے کس طرف جانا ہے کہتا تھا اکبر تو آواز دے میں تیری آواز ماتم کر دیا ہوں میں تیری آواز پہ آؤں پہنچ گیا اکبر کی لاش پہ نکالی برسی دو لفظ اکبر سے مشکل لاش عباس کی عباس سے مشکل قاسم کی لاش نو جگہ تقسیم ٹکڑے اٹھا اٹھا کے امامے میں باندھ کے مزدوروں کی طرح حسین خیمے آیا آواز ہے جو مل سکے ہیں لے آیا ہوں باقی گھوڑوں کے سم لے گئے شاباش شاباش شاباش اون محمد کی لاشیں زیادہ مشکل یہ ساری لاشیں ایک طرف چھ مہینے کے اصغر کی لاش ایک طرف سیداد اور غیر سیدو میری شیعہ قوم کا ساتھ سامنے ایک لفظ کہتا ہوں آپ سے اجازت لے کے اصغر کی وہ لاش ہے جسے دفناتے ہوئے نو دفعہ حسین نے کابر کھو دی اصغر کو لٹاتا تھا پھر اٹھا لیتا تھا اصغر تیرا جسم نرم ہے ریت گرم ہے شاباش شاباش اصغر تیرا جسم نرم ہے ریت گرم روتے آؤ روتے آؤ نوی دفعہ اصغر کی لاش دفنائی میں پڑھ گیا ہوں تو سن گیا ہے اللہ جانے کیسے دفنائی شریعت کا مسئلہ ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی میت خود نہ اتارے قبر میں اب ایک سوال کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے اور تم سے چھ ماہ کا بچہ ہے دھوپ ہے گرمی ہے حسین نے سنا کے تھوڑی سی ریت اٹھا کے اصغر کے پاؤں پہ ڈالی پھر ٹانگوں پہ ڈالی کوئی بیٹھے ہو جب سینے تک ریت ڈال چکا اصغر کا چہرہ سامنے ہے ریت اٹھاتا ہے کہتا ہے کیسے ڈالوں اس چہرے پر کس انداز میں ڈالوں پیچھے سے آواز آئی میں جو حاضر ہوں مڑ کے دیکھا نانا رسول ہے آواز آئی نانا چلا جا میں جانوں اصغر جانے یہ کہہ کے اللہ جانے کس انداز میں کبھی وقت ملا تو پھر سناؤں گا اصغر کے چہرے پہ ریٹ ڈال کے فارغ ہو گیا حسین گھڑیا دیکھ لو زیادہ سے زیادہ بیس سیکنڈ یا بیس پچیس سیکنڈ ایک منٹ بھی نہیں اس کے بعد نہ تو سن سکتا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں اکیلا بچ گیا اکتر لاش اٹھا کے قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے پھٹا ہوا ماما ہے بہت سیدھا ماما ہے تار تار ابا ہے پیشانی زخمی ہے ابرو کٹے ہوئے ہیں آنکھوں میں تیر ہے چہرے پہ ریت ہے اصغر کے خون میں تاریخ خطاب ہے چپ کر کے بیٹھا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی دیکھو میری طرف کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے ہر آدمی ہسو ہر کوئی رو رہا ہے دو لاکھ میں پڑھ کے چھوڑتا ہوں کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی نیزا مارتا ہے جسے مارنے کے لیے کچھ بھی ملا اب کوئی ماتم کرے یا نہ کرے اس نے گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ ماری جسے یہ بھی نہیں ملی اس نے آواز دی مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا مارو اس کا کوئی نہیں سلامت رہو سلامت رہو الحمدللہ بھائی الحمدللہ آخری لفظ اور دعا بہت بہت مشکل ہے حسین کی شہادت پڑھنا نرم دلشیوں میں اگر صحیح پڑھی جائے خواجہ صاحبان مجھ سے زیادہ مطالعہ ہوگا میں ایمان کی قسم دے کے تمہارے سر پہ قرآن رکھتا ہوں آپ کے اگر حسین کی شہادت صحیح پڑی جائے نہ مومن کوئی بچتا ہے نہ کوئی ذاکر بچتا ہے مجھے حسین کی غربت کی قسم تیرہ سو زخم ہے حسین کے جسم پہ کوئی تلوار کا کوئی نیزے کا کوئی تیر کا پھر زخموں میں زخم ہے آپ ایمان سے بتاؤ کیا زنجیر مارتے ہو زنجیر مارتے ہو پیاسے کو زخمی کو پیاس لگتی ہے یا نہیں جتنا زخموں سے خون گیا حسین کی پیاس بڑھتی رہی ظلم ہوتا رہا میرا جیت چاہتا ہے تو اٹھ کے ماتم کر میں شبی برآمد کراؤں عمر اپنے ساتھ نے منادی کرائی اس کا کوئی نہیں رہ گیا آپ جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام دوں گا اور رونے والوں جب عمر ابن ساتھ نے منادی کی چھ قاتل قاتل نکلے اب میرے سر پہ قرآن رکھو غلط پڑھوں بی بی شفاعت نہ کرے اور اگر صحیح پڑھوں پھر میری طرح مرتے چلے جاؤ اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کہ سے چھ قاتل آئے نیزے لہراتے ہوئے ادھر سے فضا نے دیکھا آسمان کی طرف دیکھ کے فضا کی چیخ آئی آواز آئی بارہ بار الہا اتنا غریب تو نہیں تھا شاباش شاباش اتنا غریب تو نہیں تھا حوصلہ بی بی زینب کہتی کیا ہوا آواز ہے قاتل حسین اکیلا ہے چار سال کی سکینہ اب میری مائیں بہنیں دیکھیں میری طرف چار سال کی سکینہ چار سال کی سکینہ آگے بڑھ کے آئی آواز دادی فضا یہ قاتل کیوں آ رہے ہیں فضا کہتے ہیں سکینہ تیرے بابا کے قاتلوں کو انعام کا لالچ ہے وہ انعام کا نام آیا چار چھال کی سکینہ نے سیدھا کو چھوڑا دوڑی ہر خیمے میں گئی ہر مستور کے سامنے چار سال کی سزا دی چار سال کی بچی دامن پھیلا کے کہتی ہے بی بیو ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا کسی کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو ہمارا بابا بچ جائے میرا بابا بچ جائے ہم واپس کر دیں گے لیکن ایک آواز آئی حال میں ناصرن یم سرونا دوڑتی ہوئی سکینہ آئی آپ کوئی سنے یا نہ سنے بے شک منہ دوسری طرف کر لو اگر حسین کے قرضہ ہے آنکھوں پہ آنسو بہے گا جب سکینہ پہنچی شبیر فائدے میں شمر پتھر پہ خنجر کو کند کر رہا ہے شمر کہتا ہے حسین یہ کون ہے آواز ہے مجھ غریب کی بیٹی ہے تو بھیجتا ہے یا میں بھیجوں حسین کہتا ہے سکینہ چلی جا یہ ظلم کرے گا سکینہ کہتی ہے نہ بابا تو سجدہ کر اسے کہ یہ سب کرتا رہے جب سفا کر لے گا دور جا کے ذر کی بیٹی کی طرح کھڑی ہو جاؤں گی کوئی قافلہ گزرے گا کہہ دوں گی قافلے والوں میرا پاپا مارا گیا کوئی غسل دے دے گا کوئی کفن دے دے گا شبیر سجدے میں ہے اللہ کرے سن لو اگر نہیں سن سکے تو قسمت میری پہلی ضرب چلی حسین نے اللہ کو یاد کیا سکینہ ایک قدم اور آگے بڑھی دوسری ضرب چلی حسین نے نانا کو یاد کیا تیسری ضرب چلی حسین نے علی کو یاد کیا چوتھی ضرب چلی حسین نے حسن کو یاد کیا اور رونے والوں جب پانچویں چلی کوئی کتنا ضعیف کیوں نہ ہو جب تکلیف بڑھ جائے ماں ضرور یاد آتی ہے پانچویں ضرب چلی شبیر کے زخمی ہوٹوں سے تین دفعہ آواز آئی اما اما اما جب چوتھی دفعہ پانچویں ضرب چلی چھٹی ضرب چلی ساتویں ضرب پہ عباس کو یاد کیا اب ایک لفظ کہتا ہوں جب گیارہویں ضرب چلی اس وقت شبیر نے نہ محمد کو یاد کیا نہ علی کو یاد کیا نہ حسن کو یاد کیا نہ حسین کو یاد کیا نہ عباس کو یاد کیا شمر کے خنجر کے نیچے گردن پھیر کے خیمے کی طرف دیکھ کے زخمی ہوٹوں سے چار دفعہ حسین نے کہا واہ آ ہائے تیری چادر ہائے تیری چادر ہائے تیری چادر جب بارہویں طرف چلنے لگی دوڑ کے آئی سکینہ حسین کے زخمی گلے پہ اپنی گردن رکھ کے